ایسا لگتا ہے مدینے جلد بولوان گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد ہو

پہرو بل مدینے میں بلا لو پھر مجھے جیسا پہلو بل بدینے میں میں پہنچ پھر پہنچو مدینے میں بلا لو پھر مجھے جیسا پہلو بل مدینے میں میں پھر روتا ہوا پہنچو تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا پہنچو تیرے در پر مدینے میں پپ چون توں میں جانا میں سیتا چاچ سیتا چاچی رائے کاش مجھ کو شوق ستر کر مدینے میں مدینے جانے جاؤ جاؤ بھی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ایسا لگتا ہے مدینے جا جی کر چلے جگر دیں گے مجھے بلا لو بلالو شے مجمرا یہ جرکا سفا رہا ہے چور مام دل میں طوفان مچا رہا ہے جائیں گے جا جا کر کر انہیں زخم میں جگر دکھلائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں باب جو تل وہ سفینہ دے دو جائیں گے جا کر جا کر گے سات میں ججل گے بولوانے کے بھول گے وہ گول بے اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے دل بھی گیا تکری اپنی جان روح پا سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے ایسا لگتا ہے مدینے جنگلو کو دیوا یہ کہیے ہے سا ہے مدینے جلدی پر جا جی کر انہیں زخم میں جگر دکھا کر جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے زمین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں زمین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے کہ جا کر ان کے کوچے میں مقدر مقدر مقدر اپنا چمکائے کہ جا کر ان کے کوچے میں زمین جبینے جبینے جبینے کے کے سجدے سجدے سج کے سجدے لٹا کر لٹا لٹا لٹا لٹا لٹا لٹا کر کر کر کر کر کر ان ان ان ان ان کے کے کے کے کے کے کے کوچے کوچے کوچے میں میں جبینے جبینے جبینے جبینے سجدے سجدے سجدے سجدے میں مقدر اپنا چمکائے مکن مقدر اپنا چمکائے مکل تر اپنا چمکائے ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے جا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم ہم کبھی ہم گنبد خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود تم نگارے بار بار اپنی کر ان کے کوچے میں نگارے بار بار اپنی جھکا کر ان کے کوچے میں کسی سورت پر اب ہمارا چل چہی لگتا سورت ہمارا اب یہاں پر جی چہی لگتا کسی سورت یہاں پر کسی سورت یہاں پر کسی سورت یہاں پر ہمارا بھی جی نہیں لگتا کسی یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں وادے سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں وادے سوالے جا اڑا کر اڑا کر اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں وادے سوالے جا اڑا کر اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باندھے لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں کسی سورت یہاں پر ہر ہاں، ہر کسی کسی یہاں یہاں پر ہاں، پر ہمارا جی نہیں لگتا کسی سورت یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باندھے لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باندھے لے جاؤ اڑا کر اڑا کر کر ان ان کے کے کوچے میں اڑا انہیں ہم دل کی دل میں انہیں ہم دل کے دل میں دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں انہیں ہم دل ہی دل میں انہیں ہم دل کے دل میں انہیں ہم دل کی دل میں انہیں ہم دل کے دل میں انہیں ہم دل ہی دل میں دل اپنا سنائیں گے ہم دل ہی دل میں انہیں ہم دل ہی دل میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں مدینے انہیں جگر مل جائے گے جا کر جا کر انہیں زخم میں جگر دکھلا مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا ایک مدت سے دل میں ارما ہے جام دیدار یار پینے کا دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا مدینے کا تجھ پہ رحمت ہو ظاہر دوا جان گہ با خدا سفینے کا ہم کو آقا گے ایک دن اسن مل جائے گا مدینے کا جائیں گے جا کر جا کر تمہیں سب میں جی کر دکھلائیں گے وہ بلوائیں گے وہ گے بلوائیں گے بلوائیں گے الہی الہی الہی روزہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں روزہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کرو ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نکاتے نہ جاتے آخرت کا اس پتھر سامان کر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس پتھر سامان کر جاؤ کے جا کے سجدا سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کے تربا جا کے سجدا کرو کروں سجدے میں مر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس پتھر سامان کر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس کا سامان کر جاؤں کے تربا جا کے ایک سجدا کرو سجدے میں مر جاؤں کے تربا جا کے ایک سجدا کرو سجدے میں مر جاؤں جاؤں باں جا کے ایک سجدہ کرو سجدے میں مر جاؤں کبھی روزے سے مل مرتا کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے مل مرتا کبھی ممبر سے روزے جے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے دے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے دے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے دے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روڈ تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤں کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے ہاں، کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر ادھر کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ایسا لگتا ہے جل دیو بھولوائے گے جائیں گے جا کر جا کر انہیں سس میں جگر دکھلائیں گے ماں جائے گے جا کر انہیں سس میں جگر دکھلائیں گے وہ بلوائیں گے گے گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے رسول اللہ کا نا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا لگا لگاتے جائیں گے یا سورل لا کا نا لگا جائیں گے رسول اللہ کا را لگاتے جائیں گے مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سے جائیں گے دل نکل جانے کی آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کی خبر جس کی کہ وہ چلوا دی دکھاتے جائیں گے ہاتھی خبر جس کی وہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے پکیروں آج وہ صدقے میں لٹاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے بولو خلد میں ہوگا ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے یا رسول اللہ جائیں گے یار سو گانا لگاتے جائیں گے سر سوے روز آ پھر تجھ کو پیار دل دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا ارے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا ان کو تملی کے منی کل ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بل بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب گئے یہ پتا ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں اب دے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا تیری تو سب سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو ہم تو یا رسول اللہ کا رام لگاتے جائیں گے یا یا رسول اللہ رسول اللہ کا سونل لگاتے ج بگ رو تو جا تم پہ کروڑو دورو کے شمس و تم پہ کروڑوں دورو شاپ روزے جگا تم پہ کروڑو دورو جملہ بلا تم پہ کروڑوں دورو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم سے کروڑوں دور سین کے ہیں داغ کہہ دو کرے باغ باغ سین کے ہیں داغ کہہ دو کرے باغ باغ سین کے داغ دا کہہ دو کرے باغ باغ طے بس آ کر سبا تم پہ کروڑوں دور ٹائبا سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں نے دونوں میں ندی تم نے عطا میں نکی ہم نے میں محنتی اور تم نے عطا میں نکی ہم نے میں محنتی تم نے میں محنتی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو درو ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو درو گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین گندے نکمے کمی ارے مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم کرو رو کو ہمیں تم پہ کروڑوں درو بے ہنرو بے تمیز ہاں، کس کو ہوئے ہیں عزیز بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو ہاں، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو روک لو ہوتا کو روک لو جب ہوتا لگے ہاتھ دو ایسو ایسی عطا ہاں، تم پہ کروڑوں درود درو ایسو تمہیں مت اور دودھ کے شربت پلا ایسو تمہیں مت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو کو ایسی وزا تم پہ کروڑو ایسو ایسی وزا تم پہ کروڑوں گے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا اور تم کا ہو تم پہ کروڑوں رو ہم تو یا رسول یار سو مکان گاتے جائ س سو نل جائیں گے دشمن احمد شدت کیجیے ارے منہوں کی کیا مرمت کیجیے مثل پارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیا تیری عادت کیجیے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے ہم کو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے بولو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے گے رسول اللہ حقا نارا لگاتے جائیں ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجیے ارے شرک ٹھہرے کس میں سازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجیے ظالموں ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے ہم تو جا رسول اللہ کا گے یا رسول مٹ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گھٹائے سے آپ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تالا تیرا ورا پانا لگا دکھ رکھتا ہے سایہ تجھ پہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے اور نہ دارے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ہم تو یا رسول اللہ کا جانشر سکتا گے ہم اسے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم اسے مولا کی بولو حشر تک ڈالیں گے ہم اسے مولا کی دھوم مسل پارس نجد کے کل اے گراتے جائیں گے مسل پارس نجد کے کل اے گراتے جائیں گے ہاں، ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کہیو یا رسول ہیو یار سل گاتے جائیں گے رسول اللہ کا ہکان نارا لگاتے جائیں گے حبیب پیارا تو عمر بھر کر کے گجود کی سر بس بس وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر پہ سوجود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے آگو کے سینے میں ہار ہے کسے چارہ چوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے ہم اللہ کا سوارا لگاتے گے یا رسول اللہ جائیں گے کے کیونکہ سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے ہیں اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھل کے چھپاتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں بنی ہم آپ بگاڑ کون بنائے بناتے ہیں لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں سلم سلم کی دارت سے پل سے پار چلاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے ہیں پیتے ہم باپ جہاں بیٹے سے وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آقا کے باتے ہیں تک کس کی سائی جاتے ہے آتے خوش ہو خوش رہے کیونکہ مجھ زیادہ سناتے سناتے ہیں ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے